عن ابی بن کاب رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ انی اکثر الصلاة علیک فکم اجعل لک من صلاتی فقال ما شئت قلت الربع قال ما شئت

جامع ترمزی کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑی گئی ہے اس روایت کو حضرت سیدنا ابی ابن کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرمایا کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی کثرت سے آپ پر درود بھیجتا ہوں میرا معمول یہ ہے کہ میں بہت درود و سلام پڑھتا ہوں آپ ارشاد فرمائیے میں کتنا درود پڑا کروں آپ نے فرمایا جتنا پڑھ لو کتنا آپ کی مرضی پڑھو میں نے کہا جی اگر میں اپنے سارے معمولات جو میں ذکر تصویر کرتا ہوں جو بھی اللہ کی عبادت میں وقت صرف کرتا ہوں اس میں سے اگر میں چوتھائی حصہ درود پڑھ لیا کروں تو آپ کیا فرمائیں آپ نے فرمایا بہت اچھا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ زیادہ کر لو تو اور اچھا کہنے لیں گے جی ٹھیک ہے پھر میں نصف باقی معمولات تلاوت ذکر تسبیحات باقی نوافل میں نصف حصہ اپنا آپ پر دروشیف میں خرچ کر آپ نے فرمایا بہت اچھا جتنا چاہو لیکن اگر زیادہ کر لو تو اور اچھا دروشیف اور زیادہ کر لو کہنے لگے جی میں نے عرض کیا ٹھیک ہے آئندہ سے پھر میں دو سلس دو تہائی مثال کے طور پر اگر سو کے تین حصے کیے جائیں چھیاسٹھ فیصد میں درشی پڑوں گا باقی ایک تہائی جو بچے گا تیسرا حصہ میں باقی معمولات تسبیحات ذکر نوافل اس میں خرچ کروں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جو آپ چاہتے ہیں کر لیجئے لیکن اگر اور زیادہ کر لو تو آپ کے لیے اور اچھا ہو کہنے لگا جی پھر تو میں ایک ہی تہائی بچی تھی اب میں سارا وقت درو شریف ہی پڑھوں گا اور کوئی نہیں ذکر کروں گا نہ لا الہ الا اللہ نہ سبحان اللہ نہ کوئی اور نوافل بس جو مجھے وقت ملے گا میں درو شریف پڑھتا رہوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا ازن بس اگر ایسا تو نے کر لیا پھر تو تیرے سارے دنیا آخرت کے غموں کو اللہ دور کر دے سب ختم پھر جتنے ہموم غموم ساری چیزوں کے لیے یہ کافی ہو جائے اور اللہ تیرے سارے گناہوں کا اس دروشیف کو کفارہ بنا دیں گے سب گناہوں کو مٹا کر رکھ دیں گے میں نے یہ دروشیف کے بارے میں جو حدیث پڑھی ہے میں بہت عرصے سے اپنے دل میں ایک بوجھ لیے ہوں وہ ایک امانت کا بوجھ ہے آج بہت شدید تقاضا ہوا قلبی طور پر کہ میں آپ کے سامنے یہ امانت رکھ دوں اور اس میں بڑی خیر و برکات گی خیر و برکات کا مجموعہ ہے ایک دروش شریف ہے جس کے بارے میں ایک ایسے محدث نے جس نے اٹھارہ سال مسلسل روزہ شریف مسجد نبوی میں درس حدیث دیا اٹھارہ سال مسلسل ان کا تجربہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر بعض نیک اعمال کے تجربات کھول دے فرمایا اگر یہ درشریف ستر مرتبہ عشاء کے بعد پڑھا جائے دنیا آخرت کی جمی حاجات کے لیے یہ کافی ہے میرے ذہن میں ایک ترتیب بھی تھی اور ایک اچھی سنت جاری کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر ہم اس کے گھروں میں یہ اس کو معمول کے طور پر شامل کر لیں میں پہلے درشی پڑھوں گا پھر اس کا ترجمہ کر کے پھر آپ کو میں ایک ترتیب عرض کروں اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد

وا با اکسلیا خیراتی وبا میں جب اگر ترجمہ کروں گا نا حیرت میں ڈوب جائے اس میں دنیا آخرت کا کوئی مقصد چھوٹا ہی نہیں اس میں سارے اس میں شامل ان نکالا کل شیل قدیف یہ درود آحر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کچھ درود تعلیم فرمائے صحابہ کو مختلف احادیث میں مختلف درود آتے ہیں کسی کو آپ نے فرمایا یوں پڑھا کرو کسی کو فرمایا یوں پڑھو کسی کو فرمایا یوں پڑھو مختلف آپ نے ارشادات میں مختلف درود سکھائے بہت ساری روایات ہیں بعض صحابہ کرام اپنے ولولے اور شوق سے مختلف انداز میں پڑھتے تھے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ ایک خاص انداز سے درشی پڑھا پڑا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک خاص انداز سے پڑھتے تھے وہ خاص خاص درود اس بندے کی جو ایک چھوٹی سی کتاب ہے ایمان افروز دعائیں آپ حضرات کے پاس بہت سارے حضرات کے پاس وہ ہے اس کی آخری منزل صرف درود شریف کی اس میں احادیث کی کتب کے حوالے سے وہ جو درود ہیں وہ سارے جمع کر دیے ایک تو ہر منزل میں ہیں جتنے بھی احادیث میں آئے اور دوسرے وہ جو صحابہ کرام خاص خاص درود پڑھتے تھے بعض بزرگان دین اولیاء اللہ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ایک بزرگ فرما کہ جی اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بڑی رحم و کرم کا معاملہ فرمایا کیا سبب بنا کہ جی میں ایک درود پڑھتا تھا اللہ کو اتنا پسند آیا وہ دروشی بس میرا اسی سے اللہ نے کام بنا دیا وہ بھی یہ ہمارے استاد ہمارے صحیح بخاری کے استاد مشکا شریف اور صحیح بخاری ہم نے جن سے پڑھی تھی شیخ حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی نو قبر کو انوارات سے بھر دے بہت بڑے استاد اور شیخ محدث تھے فقیر تھے وہ اپنے ہر خطبے میں اس کو دروشیف کو پڑھتے تھے اللہ آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد کلما ذکر الذاکرون وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون امام شافی پڑھتے تھے یہ درود اللہ کو اتنا پیارا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت تو حدود شریعت میں رہتے ہو یاد رکھے درود میں ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے جس سے شرک کا شائبہ ہو یعنی اللہ اور بندے کے درمیان رتبے کا فرق مٹا دے یہ اللہ کو پسند نہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو باقی اپنی والہانہ عاشقانہ کیفیت میں اگر سیدنا و مولانا و نبینا و حبیبینا و قرت رینا جو بھی آپ الفاظ شامل کر لیں ہمارے محبوب ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے سینوں کی ٹھنڈک یہ الفاظ عربی میں مشائق پڑھتے ہیں اہل اللہ محدثی ان میں اضافہ کرنے میں حرج نہیں تو وہ درود بڑا ہی خوبصورت درود ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر مرتبہ ہم عشاء کے بعد اس کو معمولات میں شامل کر لیں دنیا آخرت کے ہر امر کے لیے یہ کافی ہے میرے ذہن میں ایک ترتیب تھی اگر ہم اس پہ عمل کر لیں اپنے بچوں کو بھی شامل کریں گھروں میں بیٹیوں کو بیٹوں کو گھر والوں کو گھر میں عشاء کے بعد جب اپنے سارے کاموں سے کھانے پینے سے ساری چیزوں سے فارغ ہو جائیں روزانہ ایک کام تو ضرور کرے اس دروش شریف کو آپ سارے مل کر پڑھیں مل کر پڑھنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ کھجور کی ستر گٹھنیاں لے لیں صحابہ کرام کنکریوں پہ پڑھتے تھے تم میں سلما رضی اللہ تعالیٰ نے کنکریاں لے لیتی تھی کنکریوں پہ پڑھتی رہتی تھیں جو بھی وظیفہ بتلا انہیں کنکریوں سے پھر نئی شکل یہ تسبیح آ گئی جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں نا شمار کرتے ہیں اس کو عربی میں مذکرہ کہتے ہیں مذکرہ کا معنی یاد دہانی کرنے والی مصباحہ اس سے شمار کر لیتے یہ دراصل وہیں سے چلی کچھ زمانے میں یہ چیز جدید چیزیں نہیں ہوتی تھی کنکریوں کے اوپر کر جیسے اس زمانے میں جھلی پر ہرن کی جھلی پر چمڑے پر قرآن لکھا جاتا تھا اب کاغذوں پر آ گیا ٹھیک ہے نا اس زمانے میں ساری حدیثیں سینہ بسینہ ہوتی تھی اب کتابوں میں نقل ہو گئی تو یہ مختلف انداز ہوتے تو یہ جو تسبیحات آئیں یا یہ چیزیں یہ انہی کنکریوں کی جدیش اس زمانے میں کنکریوں سے شمار ستر گٹھلیاں لے لیں گھر میں مدینہ شریف کی کھجوریں بھی ہوتی ہیں مدینہ کی کھجوروں کا اپنا ایک رتبہ اور مقام ہے وہ کھجوریں آپ ستر گٹلیاں گن کر رکھیں ایک ڈبے میں روزانہ گھر میں اپنے کسی جگہ اکٹھے بیٹھ جائیں میں انشاءاللہ شاء آپ کے لیے یہ کروں گا کہ اچھی کتابت میں کمپیوٹر سے ایک پرنٹ نکالوں گا اس درو شریف کا ترجمے کے ساتھ ٹھیک ہے نا جی؟ وہ پرنٹ آپ کو انشاءاللہ شاء آئندہ جمعے کی اس نشست میں پیش کروں گا فوٹو اسٹیٹ آپ اس کو فریم کرا لیجئے یا گتے پر اچھے انداز پہ چسپاں کرائے مزید فوٹو جتنے بچے ہیں ان کے سامنے رکھ دیجئے جس کو زبانی یاد نہیں بیٹا دیکھ کر پڑھو چاہے دو دفعہ پڑھ سکو چاہے چار دفعہ پڑھ لو پانچ دفعہ پڑھ لو بڑے زیادہ مرتبہ پڑھ لیں سب شریک ہو جائے کوئی بیس مرتبہ پڑھے گا کوئی دس مرتبہ پڑھے گا کوئی پانچ مرتبہ کوئی دو مرتبہ لیکن جب سارے مل کر وہ گٹلیاں ختم کریں گے وہ ٹوٹل ستر ہو جائے گا اس کے بعد سارے مل کے دعا مانگ میں شروع میں وہ دعا کا بھی ایک لکھ دوں گا انشاءاللہ ایک پرچہ جس پر مختلف جامع دعائیں یہ صرف سکھانے کا انداز اصل تو ہوتا بندہ مانگے لیکن شروع میں جس کو مانگنا نہ آئے زبانی دعائیں نہ ہوں تو اس کا یہی طریقہ ہے جیسے ڈرائیونگ سیکھتا ہے نا جی ہمیں بھی جب شروع میں ڈرائیونگ نہیں آتی تھی تو جب ہوتا تھا یہ یہ بندہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ کیسے لیتا ہے جی یہ فون پہ بات کیسے کر ہمیں بڑا تعجب ہوتا تھا جب ہم نے شروع شروع میں سیکھی اسکیئرنگ بڑی مضبوطی سے کبھی ادھر ادھر دھیان نہیں بٹا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا جی شروع میں لیکن بعد میں جب پتہ نہیں کس وقت کا گیئر لگ رہا وہ آٹومیٹک مشین کی طرح سارا کچھ ہو جاتا ہے اسی طرح جب دعا بندہ مانگتا ہے شروع میں ہو سکتا ہے اس کو تکلف سے کچھ جملے رکھنے پڑے کچھ یاد لیکن جب وہ اس میں رواں ہو جائے گا پھر وہی باتیں اس کے اندر سے نکلیں گی حقیقت دعا بن جائے اس لیے اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے شروع میں ہم ان دعاؤں کو دیکھ کر سارے دیکھ اس کو پڑھ لیں میں انشاءاللہ اس میں اردو میں عربی میں چند جان جامع دعائیں بہت بڑی بھی نہ ہوں ایک صفحے پر لکھ دیں گے جتنی اس میں سے موقع مل کے سارے بچے بچیاں گھر میں سب فارغ کر دیں اس وقت کو کہ ہم اس وقت بیٹھیں گے اس میں جو دس پندرہ منٹ صرف ہوں گے یہ دس پندرہ منٹ جو آپ کے صرف ہوں گے میں انشاءاللہ اللہ اللہ کی رحمت کے بھروسے پر کر رہا ہوں یہ آپ کے مہینوں کو اور سالوں کو بچائیں گے انشاءاللہ کیونکہ انسان غموں میں پریشانیوں میں سالوں سال دولت بھی بہاتا ہے وقت بھی صرف کرتا ہے لیکن اگر اللہ اپنی رحمت کے لیے اپنی رحمت سے آفیت کے فیصلے فرما دے اس کے کام بن جائے یہ اس طرو شیف کو معمولات میں شامل اب میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا آئندہ کی نشست میں آپ کو یہ دونوں پرچے دعا کا پرچہ بھی اور یہ درود کا پرچہ بھی دوں درود کا پرچہ اس لیے تاکہ جو بچے ابھی نہیں یاد جن کو زبانی یاد نہیں وہ اس کو دے اتنے آپ فوٹو اسٹیٹ ہر ایک کے سامنے ہو اس کو پھر جب ختم ہو جائے دعا مانگ لیں رکھ دیں جی ان اس کی برکات دینی اور دنیاوی اعتبار سے ہمارے گھروں میں ظاہر ہے اس کو آپ معمولات میں شامل کریں میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں میرے ایک دل کا بوجھ تھا یہ امانت پہنچانے کا ایک تو اللہ ہی دل میں ڈالتے ہیں جی اگر ہم اس ترتیب سے سارے ہو جائیں کیونکہ بعض جگہوں پہ جب معمولات اس طرح مل کر کرتے ہیں جی گھروں میں کوئی ایسی چیزیں بیٹھ کر سارے مل کر دعا بھی کرتے ہیں سارے مل کے درشی بھی پڑھتے ہیں اس کے بچوں پر چھوٹے بچوں پر جو بالکل نہیں پڑھ سب پر بڑے مثبت اثرات مرتب ہوتے یہ انشاءاللہ اگر خیر ہمارے گھروں میں جاری ہو گئی تو بہت بڑی چابی ہم نے خیر کی اپنے گھر میں رکھ لی اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیں میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بھی آپ کی خدمت میں پیش بھی کروں گا اور پورے ترجمے کے ساتھ ایک مرتبہ سمجھا دوں گا تاکہ پورے استحزار کے ساتھ ہم اس تروشی کو پڑھ لیں اس کو ہم اپنے معمولات میں شامل کر لیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرما دیں اللہ محمد مولانا محمد مبارک وسلم اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما صحت و تندرستی رسیب فرما خیر کے کام ہمارے لیے آسان فرما دے اے اللہ برے کاموں سے اپنی توفیق سے ہمیں بچا لیجیے توبہ کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم ظاہری اعتبار سے باطنی اعتبار سے ہر طرح سے کمزور اور ضعیف ہیں یا اللہ آپ ہی سب سے بڑے طاقتور ہیں اللہ اپنی طاقت سے لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی قدرت سے اللہ ہمیں خیر کے کاموں کی طرف لے آئیے برائیوں سے محفوظ کر دیں وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا و مولانا محمد